اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اصل مال لینے اور سود چھوڑ دینے کا حکم ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی ہو اور رضامندی سے دور ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے خبردار اگر مسلمان ہو تو اسے اب نہ لو جب کہ وہ حرام ہو گیا یہ آیت نازل ہوئی ہے ثقیف کے قبیلے بنی عمر ابن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں جاہلیت کے زمانے میں ان کے سودی کاروبار تھے اسلام کے بعد بنو عمر نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے آخر جھگڑا بڑھا اعتباب ابن اسید رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ کے نائب تھے انہوں نے نبی کو یہ لکھا اس پر آیت یہ نازل ہوئی اور رسول اللہ نے یہ لکھوا کر بھیج دیا اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا اس آیت میں زبردست وعید ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہیں سود خوری اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمدہ ہو جا آپ فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ اگر سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائے اور اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دے حسن بصری اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو حلال چیزیں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے فاقے گزرتے ہوں تاہم اللہ کی معصیت سے رکو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو کسی پر قرض ہے بے شک لے لو نہ تو تول میں زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا جاہلیت کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں اصل رقم لے لو نہ سود لے کر کسی پر ظلم کرو نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے عباس ابن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں ان کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں غریب قرض دار کو مہلت دینا اور قرض معاف کرنے کا ثواب پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تنگی والا شخص ہو اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت بعد ادا کر دے یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ کہ مدت گزر گئی اب اتنا اتنا سود لیں گے بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو مستند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے یعنی مہلت دے اس کو جتنا دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا یہ سن کر بریدہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو آپ نے ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا آج آپ دو مثل فرماتے ہیں فرمایا ہاں جب میعاد ختم نہیں ہوئی تو مثل کا ثواب میعاد گزرنے کے بعد دو مثل کا یہ روایت مسند احمد کی ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمے تھا وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ رہتے اور نہ ملتے ایک دن آئے گھر سے ایک بچہ نکلا آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا باپ گھر میں موجود ہے اس بچے نے کہا ہاں گھر میں موجود ہیں کھانا کھا رہے ہیں اب ابو قطع رضی اللہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو آؤ باہر آؤ جواب دو وہ بیچارے باہر نکلے آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو کہا بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں اس وقت میرے پاس رقم نہیں بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ملتا آپ نے کہا قسم کھاؤ اس نے قسم کھا لی آپ رو دیے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو شخص نادار قرض دار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرض کے سائے تلے ہوگا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے ابو اعلیٰ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ بتلا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے وہ کہے گا اے اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھیں گے وہ پھر یہی جواب دے گا پھر پوچھیں گے وہ پھر یہی جواب دے گا کہ پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ آپ نے اپنے فضل سے کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا میں تجارت پیشہ شخص تھا لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص ہے اور وعدے پر قرض ادا نہ کر سکا تو میں اسے اور کچھ مدت کی مہلت دے دیتا مالداروں پر سختی نہ کرتا زیادہ تنگی والا کسی کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں جا میں نے تجھے بخشا جنت میں داخل ہو جا یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے عباد ابن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے احادیث پڑھیں سب سے پہلے ہماری ملاقات ابو یوسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام اور آقا کا ایک ہی لباس تھا میرے باپ نے کہا چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں فرمایا ہاں سنو فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا مدت ختم ہو چکی تھی میں قرض مانگنے گیا سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مکان پر ہیں گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں ہے اتفاقاً ان کا ایک چھوٹا بچہ باہر آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں اس نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر چار پائی تلے جا چھپے ہیں میں نے پھر آواز دی اور کہا کہ تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا ہے اب چھپو نہیں آؤ جواب دو وہ آئے میں نے کہا کیوں چھپ رہے ہو کہا محض اس لیے کہ میرے پاس روپیے تو اس وقت ہے نہیں آپ سے ملوں گا یا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بیان کروں گا یا غلط وعدہ کروں گا اس لیے سامنے ہونے سے جھجکتا تھا آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ سے جھوٹ کیا کہوں میں نے کہا سچ کہتے ہو اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیے نہیں اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم کچھ نہیں تین مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے اب اگر تم کو مل جائے تو دے دینا ورنہ معاف ہے سنو میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگا دیں گے یہ روایت مسلم کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں دنیا کا زوال اور مال کے فنا اور آخرت کا آنا اور اللہ کی طرف لوٹنا اور اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور ان تمام اعمال پر جزا و سزا کا ملنا یاد دلاتے ہیں اور اپنے عذابوں سے ڈراتے ہیں